ہم تو گئے تھے ماؤں بہنوں کے تقدس کو بچانے کے لیے مگر اپنے لیے ماں بہن کی گالیاں سننی پڑی اور یہ ہم چودہ سو سال سے سنتے چلے آ رہے ہیں مکہ کے صحراؤں میں اقبا بن ابی معیت کی زبان نہیں سنبھلتی تھی تو آج ایڈوانی کی زبان نہیں سنبھلتی خود یہاں ہمارے بڑوں کی زبان نہیں سنبھلتی کوئی کہہ رہا ہے تو کوئی مولوی کو دہشت گرد کہہ رہا ہے لیکن دنیا والوں ہماری ایک طرز کو یاد رکھنا ہم زندہ ہوں یا مر جائیں یاد رکھنا تم دل کھول کے گالیاں دے دو ہم نہ قرآن کو چھوڑیں گے نہ اسلام کو چھوڑیں گے نہ جہاد کو چھوڑیں گے نہ محمد عربی کی داڑھی کو چھوڑیں گے نہ رسول اللہ کی پگڑی کو چھوڑیں گے نہ اللہ کے نبی کے اپنا رستہ چھوڑنے والے نہیں ہیں